حضرت ابو مسعود رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کے راستے میں مہار والی ایک اونٹنی صدقہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص مہار والی سات اونٹنیاں لے کر آئے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نواسی